اور مانا چال چل اور اپن آواز کچھ پست کر بے شک سب آوازوں میں بری آواز آواز گدھے کی